فقی و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیش یہ شعر وچ اونا ہے فقی ہے فقی ہے ہم نا ہاں۔ یہ فقی جو کیا شعر لگے یہ اتفاق مبارک و مؤمن کے لیے یق غبا ہے فقی حرم میں رکھ Thank you. اقبال امرت کسی گل اتفاق نہیں کرتا چلو میرے خلاف بولن سے متفق ہو گئے ہیں کہ یہ مبارک ہو مسلمانوں یہ اتفاق ہو گیا مطلب اللہ بہتر جانے اس لیے پرگٹ جگہ کا نام سی یا کی مانے لیا مینو پرگ اچھا، اچھا، کے مولوی کا پرگٹ کے مولوی کا کیا پوچھتے ہو کیا ہے لندن کی پالسی کا عربی میں ترجمہ ہے کوئی پینڈو جس طرح کوئی

مریض سے اپنا جو بندہ بندہ پھر پتہ ہی نہیں مسئلہ آپ کا سن کے کے کے کے کے جس پیر نو ہاتھ تو تو اتو جا وہ وہ وہ وہ کام جڑنا خراب ہے ہے ہے اگرچہ بوتا جماعت کھڑے کو اچھا چیز بڑی سامنے سر نہ یار یار ساتھ ساتھ شیر بول رہے ہیں بند لوگ اتنے بھی شیر فٹ کر دیں یار نو نئے بدلے دوسری مسالہ دے کے سامنے سمجھا دیں گے تلوار

جی گل داڑی مچھ مچھ مچھ دیے تو ادھر ادھر ادھر ہے کڈو کچھ پھر بھی کابل گی ثابت کر دے اقبال دیا خوبیاں کرنے دیا دیا خوبیاں خامیاں خامیاں بھی کرنے گئی ہاں جی ان گے جو کچھ کہ پچھو نسل ایسا نہیں کوئی اسلامی نہ

گرم حال پہ مارے چیشتی کو ہلال تو نہیں آخلا کس طرح بچارا مت جد کر جاؤ

سب سب نے خبر پہنچ گئی ہے ہے بارے بارے سے پہنچی اور اور بالکل کیس کیس کیس کیس لیا لے کوئی کہنے آؤ گیا گیا ہٹ آپ آپ کا بیان بیان بس نہیں سنیا ٹی وی نا میں تو نیت کوئی رات دے سب نے بیان جانا تصویر ٹی وی سبھی فتوا

انگریز دے بم مار دے گا کہ یہ بنیا میں پڑھایا سی اپنے نظام کی خاطر چلانا جسا چلا می پڑھا کی نہ فیکٹری نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی کوئی شاید مقصود نہیں وہ مقصود اپنی حاکمیت اور اپنا سیاسی نظام سیاسی دباؤ سیاسی طاقت بنوانا ہے فتنا تو اکبر من القتل فتنا سا فتنیا تو جرائم بن دن اور سارے فتنیا دا بڑا فتنا کفار دی حکومت ہوں دیئے کونو اللہ تعالیٰ فرمتا حتا لا تکونا فتنا اور لڑو اے لڑو فتنا مکاؤ کی مطلب کفار کی حکومت ختم کر دو یہ حکومت رہی تو پھر ہر فیطنا پیدا ہو جائے گا اور ہر فتنے تو ہر جرم بننا جائے گا لاتا کہ معاشرہ فساد جرائم کا سمندر بن جائے گا جی بڑے گیا کیوں کفار کے آگوں بفار ہے وہ شیطان دے داغےدار ہیں شیطان انسان کا دشمن ہے کہ یعنی نہیں دشمن لازمن کافر تابے دار اپنے تو ایسا ماحول معاشرہ بنانا ہے ایسا نظام بنوانا ہے جہد انسان کی تباہی ہو اس واسطے فرمایا فخر قاتل المشرقین حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سبحان الله سبحان سبحان سبحان کل دین اللہ کے لیے رہ جائے کل دین اللہ کے لیے اس وقت ہی رہے گا جس وقت حکومت ساری اللہ کی ہوگی اللہ کے قانون دین کی ہوگی اس وقت کل دین اللہ کا ہو جائے اگر حکومت ہونا کہتے جو دین اللہ کا بنے گا کل دین کو نہ بنا سندر سیٹ جو اتنے مدد ہے گی جی عام طور پر اتنے نا پر سہمت پور شرکیہ بندے زندہ چھوڑ دیتا وہ نے بھی قرآن پا جلایا کہڑی نیت ہے پتہ نہیں پتا پولیس پھڑ کے لے گئی ہے چار پانچ ہزار بندہ آ گیا انہوں نے جا کے پولیس دیا گڈیاں گڈیاں ساڑیاں بندے نے کڈیا تو ساڑ کے آگ لا کے اتنے مار تھانے اگ بھی دو نو پرانے شہید جل گئے آپ سال کے طرف

آپ نہیں لگتا وہ ایٹ کو چکے تو لڑن والا جہے قرآن کی مخالفت اخیر کی تکڑا ہے اس قرآن نو ساڑے کوئی پہ ساڑن آ جائے تلیا ساڑی کے اصل تو کھڑا ہے یعنی لکھ دینا بھائی قرآن پاک کو جلانا کم گناہ ہے کم کفر ہے قرآن پاک کے قانون اور نظام کی مخالفت کرنا اس سے بڑا کفر ہے جلانے کی اجازت اور گنجائش کسی وقت نکل سکتی ہے حتیٰ کہ صحابہ نے بھی ایک مسئلہ کے تحت قرآن پاک کو جلایا حضرت عثمان غنی کے دور میں جی جی لیکن قرآن مجید کی مخالفت کی گنجائش تو کسی وقت نہیں ہے سبحان اللہ تو ہے بھائی دلال تو ثابت کرے جی نوز بلّہ احمد قرآن پاک کی مخالفت قرآن قانون نظام کی مخالفت مسلمان آپ کے فلانے وقت جائے گا پانی ادھر ہے پیا آپ پھر پانی نو رویا جائے یا پوترا وہ پانی پتہ روپئے نلکے دے لیا بچت ہو گئی جنا دے بارے دلیل ایک لب نہیں رہی پیچھے خبر آئی کہ آل انڈیا ریڈیو پاکستان دے ڈائریکٹر نے لکھیا انہوں آل انڈیا ریڈیو والے ڈریکٹر کہ جڑی گیارہ جن 11 اگست آڈیو ریکارڈنگ مسٹر جنا دی باقاعدہ بی بی سی پورا دسیا کہ انہیں وہ سیکولر کو پسند کیا کہ پاکستان میں اگلی دفعہ لیا پھر بعد کیوں جواب دیتا کہ تک سن ملی نہیں لب نہیں ہاں جی ریکارڈنگ ہوتا نہیں مل نہیں رہی آل انڈیا ریڈیو والے نے کیوں جواب دیتا کہ لب نہیں رہی انہوں نے پہلے منگی بعد انگریز نے بھی

مجوسی ہاں، ہاں، ہاں۔ نہ آگا نا میرے کو

سب چلے ہاں سستا بھی کافی خراب بولتا پہ